السلام علیکم میں virtual university government of Pakistan کی جانب سے آپ کو کمپالر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر سیون میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک کاروائی شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک فارمل میتھڈالوجی استعمال کرتے ہوئے کسی طرح یہ جو لیکسیکل انالیسز والا معاملہ ہے یا حصہ ہے اس کو ہم آٹومیٹ کر لیں یعنی کہ بجائے ہم ہاتھ سے یہ لیکسیکل انالائزز بنائیں یا اسکینرز بنائیں بہتر ہے کہ یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائیں اب ظاہر ہے کہ اگر یہ چیز آٹومیٹ ہو سکتی ہے تو اس سے ہمارا کام بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ ہم جس طرح بھی چاہیں گے اگر یہ ہمارے میتھڈالوجی ٹھیک ہے تو جو بھی لینگویج ہو خاص طور پر پروگرامنگ لینگویج ہو ہم نئی لینگویج بناتے ہیں اس کے لیے جو بھی سنٹیکٹک کیٹیگریز ہم نے بنانی ہے وہ لینگویج اٹ جو ہے اس سے بھی یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ اس کے وہ ٹوکنس کیا ہوں گے وہ ٹوکنس ایک دفعہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں تو ہم اس آٹومیٹک پروسیجر کو استعمال کر کے ایک آٹومیٹکلی جنریٹڈ پارسل بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کر لیں گے اصل میں اس آٹومیشن کا ایک اور فائدہ ہے وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ جب آپ لینگویج ڈیزائن کریں تو پہلی دفعہ جو ڈیزائن ہو وہ بالکل صحیح ہو ڈیزائن میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں اور غلطیوں کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کئی آپشن جو ہیں وہ ٹرائی کریں گے اور ان آپشنس کے لیے اگر آپ کو بار بار یہ ہینڈ کوڈنگ کرنی پڑ گی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ایفرٹ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگا اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک آٹومیٹک پروسیجر بنانے کی کوشش کریں اس کی خاطر جو فارملزم فارملزم ہم نے استعمال کیا کہ اکثر لیکسیکل انالیسز کے پوائنٹ آف ویو سے جس چیز کا ہمیں سہارا چاہیے وہ ریگولر لینگویجز ہیں اور یہ خاص قسم کی لینگویجز ہیں جو کہ ریگولر ایکسپریشنس کے ذریعے ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں یعنی کہ اس لینگویج کے جو اسٹرنگس ہوں گے اب اگر ہم ریگولر ایکسپریشن سے یہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے ایکسیپٹر کی بات چلی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے لینگویج ڈیفائن کر دی ریگولر ایکسپریشن سے ہم نے وہ ٹوکنس جو ہیں ان کو ڈسکرائب کر دیا اب بات آئی کہ یہ میری ان پٹ لو اور مجھے بتاؤ کہ کیا اس میں تمہیں وہ ٹوکنز نظر آ رہے ہیں کہ نہیں اگر وہ ایکسیپٹر جو ہے وہ یہ چیز ہمیں بتا سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے تو پھر تو یہ تو مزے کی بات ہوئی کہ ہمارا کام تو انتہائی آسان ہو گیا ریگولر ایکسپریشنس کا فائنٹ آرٹ اٹومیٹون سے تعلق میں نے تھوڑا سا پچھلی دفعہ دکھایا تھا اس میں میں نے ایک دو چھوٹی سی مثالیں دی تھی جو کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ اوٹومیٹا کے کورس میں پہلے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ اب ریگولر ایکسپریشنز یا لیکسیکل انالیسز کے حوالے سے صرف یہ فرق ہے کہ ہم اپنی ڈسکشن جو ہے وہ ریگولر ایکسپریشنز اور ان کے ریکگنائزرز یا اٹامٹون جو ہے اس تک محدود رکھیں گے اور ریگولر ایکسپریشنس کو ہم پھر پروگرامنگ لینگویجز کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کے جو سنٹیکس یا اس کے جو ٹوکن ٹائپس ہیں اس کے ساتھ اس کی ایسوسیشن کیا ہو سکتی ہے بلکہ میں آپ کو وہ مثالیں بھی دکھا چکا ہوں کہ ایک انٹرجر جو ہے وہ کیسے ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے ڈیجٹس کی فارم میں آئیڈینٹیفائرس جو ہیں وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیے جا سکتے ہیں یا ڈسکرائب کیے جا سکتے ہیں یوزنگ لیٹرس اینڈ ڈیجٹس اور یاد ہے وہ جو نوٹیشن تھی اینگل بریکٹس والی خیر وہ ابھی ہمیں دوبارہ نظر آئے گی تو اب آئیے وہ جو کاروائی ہم نے شروع کی تھی اس کو ہم آگے لیے چلتے ہیں یعنی کہ ریگولر ایکسپریشن سے اٹامٹون کی جانب یہاں پہ میں اس چیز کا ذکر کرتا چلوں اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ ڈائیگرام جو فائنٹ اٹامیٹان ایک لحاظ سے ایک اسٹیٹ ڈائیگرام ہے ایک گراف ہے ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو ہم ایک ٹیبل کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں میں نے یہ ایک مثال آپ کو دکھائی ہے جو فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے میرے پاس ایک فائنٹ اٹامٹان ہے جو کہ اے بی اسٹار اے کو ریکگنائز کر رہا ہے یا بی اسٹار کا مطلب کہ zero one or more occurrences of B اور اس کے بعد یہاں پہ سنگل انسٹنس اور اس کے بعد ملٹیپل انسٹنسز آف بی اور ٹیبلر فارم میں جو کاروائی شو کی جا رہی ہے روز اور کالمز میں روز جو ہیں وہ نمبر آف اسٹیٹس کے برابر زیرو ون ٹو یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے ان دائروں میں نمبرز ڈال دیے ہیں یہ وہ اسٹیٹ آئیڈینٹیفائرز ہیں کہ اسٹیٹ ون اسٹارٹ اسٹیٹ ہے اسٹیٹ ون جو ہے ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیٹ ہے اور اسٹیٹ ٹو جو ہے وہ ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے اس بنا پہ میرے پاس تین روز ہیں اور دو کالمس ہیں جو کالمس ہیں وہ اس لینگویج کے الفابیٹس ہوتے ہیں اس کیس میں لینگویج کہ الفابیٹس اے اور بی ہیں یہاں پہ یعنی کہ انگریزی کے لیٹرز اے اور بی یہاں پہ اب وہ کیٹیگریز کی بات نہیں ہے یہاں پہ ایکچوئل اے ایکچوئل بی اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اسٹیٹ زیرو میں ہوں تو میں رو نمبر زیرو میں جاتا ہوں اور اگر مجھے اے ملتا ہے ان پٹ میں تو میں اس پہ ٹرانزیشن کر جاؤں گا اسٹیٹ ون پہ جو کہ میں یہاں پہ اے اور زیرو والا جو سیل ہے اس میں میں دکھا رہا ہوں اگر میں اسٹیٹ زیرو میں ہوں اور مجھے جو الفابیٹ ملتا ہے وہ بی ہے یا کیریکٹر جو ملتا ہے سوری وہ بی ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ ایرر ہو گیا کیونکہ اس فائنٹ اٹامیٹان کے مطابق اٹامیٹان یہ کہہ رہا ہے کہ accepting sorry starting state zero میں اگر آپ کو اے ملے تو آپ آگے جا سکتے ہیں بی ملے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے یہ ارونیس کنڈیشن ہے اور یہاں پہ وہ بات جو ایکسیپٹر والی تھی کہ یہ اٹامیٹون کو اگر آپ اس طرح کے اسٹیٹ زیرو میں چلائیں یا شروع کریں اور اس کو بی دیں گے تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ دیکھیے ایرر یہاں پہ آ جاتا ہے اور اسی طرح اگر آپ اسٹیٹ ون میں ہیں تو آپ کو لیٹر اے ملتا ہے تو آپ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ٹو میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کو بی ملتا ہے تو آپ واپس اسی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں آف کورس اگر آپ کو کوئی بھی کیریکٹر ملے تو وہ ایرر کنڈیشن ہے یہ خیر اب ایک ریپرزنٹیشن کی بات ہے لیکن یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ جو ہم آٹومیٹک ٹول استعمال کریں گے وہ جو آٹومیٹون جنریٹ کرے گا اس کو وہ ٹیمولر فارم میں ہی ہمیں دے گا وہاں پہ وہ گراف کی صورت میں ہمیں جو ہے رزلٹ نہیں ملے گا آل دو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ گراف کی ایک ریپرزنٹیشن ہے میں بڑے آرام سے گراف سے ٹیبل یا ٹیبل سے گراف بنا سکتا ہوں اب جہاں تک اس آٹومیٹون کا تعلق ہے پروگرامنگ وائز کہ اس کو ہم سمولیٹ کیسے کریں گے یہ تھوڑا سا میں نے کوڈ آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ بھی کوئی خاص کاروائی نہیں ہے یہ جو ٹیبلر فارم ہے اس کو میں نے ایک two dimensional array trans table جو کہ میں نے ہائی لائٹ کی ہے اس کے اندر نمبر آف اسٹیٹس روز اور نمبر آف کیریکٹرز الفابیٹ کے یہ کالمس انڈیکیٹ کیے ہیں اس کے بعد این اسٹیٹس جو ہیں یہ اس کی ایکسیپٹنگ اسٹیٹس ہیں اب یہ یاد رہے کہ ہر اسٹیٹ بھی ایکسیپٹنگ اسٹیٹس ہو سکتی ہے یا جنرلی اس سے کم ہی ہوتی ہیں اسٹارٹ اسٹیٹ تو آپ کی یونیک ہمیشہ ہوگی سمپلی میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ یہ وہ میری اریز ہیں جس کے اندر میں یہ ٹیبل کا ڈیٹا رکھوں گا اور اسٹیٹ جو ہے اس کو میں نے انیشل سے اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد وائل لوپ میں آ کے میں نے ایز لانگ ایز اسٹیٹ جو کرنٹلی میری اسٹیٹ ہے وہ ایرر نہیں ہے میں دیکھیے ان پٹ سے ایک کیریکٹر پڑھتا ہوں یہ سنگل کیریکٹر ہے اس کی میں نے یہاں پہ ٹائپ ڈکلیئر نہیں کی لیکن اٹس سیوم کے جو ان پٹ ہے اس سے مجھے ریڈ اسٹیٹمنٹ یا جو ریڈ فنکشن ہے یہ مجھے ایک کیریکٹر دے گا اور اگر وہ اینڈ فائل نہیں ہے جس کیس میں مجھے پتہ چلا کہ میں تو ایکچولی میری ان پٹ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہے میں اس اسٹیٹمنٹ سے آگے اس جگہ آتا ہوں اور یہاں پہ وہ اب ٹرانزیکشن یہاں پہ ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیے میں نے کیا کیا ہے کہ جو کرنٹ ویلیو آف اسٹیٹ ہے جو کہ رو کو سلیکٹ کرے گی اور جو کرنٹ کیریکٹر ہے جو کہ ابھی ابھی میں نے پڑھا ہے اس کی بنا پہ ٹیبل کی جو انٹری ہے وہ میری نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی اب اگر میں یہاں تو ایرر اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے جس کی بنا پہ یہ وائل لوپ رک جائے گا یا فرض کریں کہ اینڈ آف فائل آ جاتی ہے اس کیس میں بھی میں اس وائل لوپ سے نکل کے یہاں پہ میں اب وہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹس جو ہیں میری اس کو میں انڈیکس کرتا ہوں اس اسٹیٹ سے کیونکہ دیکھیے فائنٹ اٹامٹون میں ملٹیپل ایکسیپٹنگ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں اور یہاں سے مجھے اب یہ پتہ چلا کہ جو ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے وہ یہ ہے اور اگر یہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ جو ہے یہ مطلب لیگل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس اٹامیٹون نے اس اسٹرنگ کو جس کے یہ کیریکٹر سی میں میں ریسیو کر رہا تھا ان پٹ سے وہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اب ٹوٹل کہانی جو ہے اس کو ذرا ریکیپ کر لیں لیکسیکل اینالائزر ہم بنانا چاہتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کمپائلر کا فرنٹ اینڈ کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے وہ ہم ہاتھ سے ایڈ ہاک یا کوڈنگ خود نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فارمل میتھڈالوجی ہو جس کو استعمال کر کے ہم آٹومیٹکلی یہ اٹومیٹون یا یہ جو لیکسیکل اینالائزر ہے وہ بنا لیں اس کی خاطر ہم نے کہا کہ ہمیں جس لینگویج کا سہارا چاہیے وہ ریگولر لینگویجز ہیں اور یہ وہ لینگویجز ہیں جو کہ ریگولر ایکسپریشنز کے ذریعے ہم بنا سکتے ہیں یا یہ کہ ریگولر ایکسپریشنز ایک طریقہ کار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اسٹرنگز جنریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس لینگویج کا حصہ ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سا اسٹرنگ بنائے نہیں یہ کاروائی اس طرح کہ ہم ریگولر ایکسپریشنس کا سہارا لے کے ہی وہ اسٹرنگس ڈیفائن کریں گے ڈسکرائب کریں گے جو کہ آپ کنیکشن مکمل کیجئے کہ ٹوکنس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں تو اگر وہ ٹوکنس ہم خاص طریقے سے ریگولر ایکسپریشنس کے ذریعے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سے جو لینگویج بنے گی وہ ریگولر وہ ریگولر لینگویج ہوگی اور اس کا جو ایکسیپٹر ہے وہ یہ فائنائٹ اوٹامٹان بن سکتا ہے لیکن سوال یہ کیا آپ یہ ہمیشہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ جو ساری بات میں نے کہی ہے کہ ہر صورت میں ہر لینگویج کے لیے ٹوکن ڈسکرپشن ریگولر ایکسپریشنز اس سے لینگویج اس سے فائنٹ اٹامیٹان یہ کیا آپ کر سکتے ہیں اس کا جواب دیکھنے کے لیے آئیے اس سلائڈ کی جانب آپ چلتے ہیں can we build a finite automaton for every regular expression the answer fortunately is yes اور بنانے کا طریقہ ایک تو ہے ٹھیک ہے ہم بنا لیں گے لیکن کیسے بنائیں گے we build finite inductively based on the definition of regular expression یہ پھر وہی بات انڈکشن والی جو ہم نے پہلے بھی اس کے اس کا سہارا لیا تھا اب یہ انڈکٹیو بات کیا ہے آئیے میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اس کو فوری طور پہ اس کی آپ کی سمجھ آ جائے گی لیکن چند ایک اور باتیں جو کہ آپ اٹومیٹا میں بھی دیکھ چکے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ طے کر لیں کیونکہ ان کا سامنا ہمیں ابھی کرنا پڑے گا فائنٹ اٹامٹون کے حوالے سے دو قسم کے فائنٹ اٹامٹون ہیں ایک نان ڈیٹرمنسٹک فائنٹ اٹومیٹون اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈیٹرمنسٹک فائنٹ اٹومیٹون یہ دونوں آپ دیکھ چکے ہیں تو یہاں پہ میں یہ بات ایک لحاظ سے دہرانے والی ہی کر رہا ہوں کہ جہاں تک این ایف اے کا تعلق ہے it can have multiple transitions for one input in a given state and it can have epsilon moves یہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو جیسے کہ میں نے عرض کیا دہرائی دہرانے والی بات ہے تھوڑی سی تفصیل کہ یہ جو ایپسلان مووز ہیں یہ کیا چیز ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کی جو اٹامٹ مشینری ہے یا پھر لفظ میں نے مشین اس سینس میں استعمال کیا ہے کہ machine can move from state A to state B without consuming input یعنی کہ نارملی تو آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ ٹرانزیکشن جو ہے وہ الفابیٹ کے کسی کیریکٹر کی بنا پہ ہوتی ہے لیکن جیسے کہ میں نے یہاں پہ شو کیا ہے نان ڈٹرمنسٹک فائنٹ اٹامیٹون میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں بغیر کسی ان پٹ کے اب ایسا کیوں ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن این ایف اے کی یہ پراپرٹی ہو سکتی ہے اور دوسری پراپرٹی کہ وہ ملٹیپل پارٹس اور وہ اس طرح کہ operation of an automaton is not completely defined by input یہ نان ڈیٹرمنسٹک فائنٹ اٹامیٹون کی بات ہو رہی ہے یہ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دکھائی ہے کہ آپ کے پاس یہ اٹامیٹون ہے جس میں تین اسٹیٹس ہیں اے بی سی سی جو ہے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے اور اے اس کی اسٹارٹ اسٹیٹ ہے اب فرض کریں میں ان پٹ لیتا ہوں ون ون یہاں پہ یا زیرو ون ون میں لیتا ہوں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ زیرو پہ میں بی میں آیا اور بی سے جب مجھے ون ملا تو دیکھیے ون پہ ٹرانزیکشن کہاں کہاں ہو سکتی ہے ون پہ میں واپس بی پہ بھی آ سکتا ہوں اور میں سی پہ بھی جا سکتا ہوں لیکن بی سے یہ جو دو ٹرانزیکشن دونوں ون پہ ہو رہی ہیں ان میں سے میں کس کو چنوں یہ ہے وہ نان ڈٹرمنزم اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کروں نہیں مجھے پتا ہے کہ کرنا کیا ہے البتہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میرے پاس ایک سے زیادہ چوائس ہے اب ان میں سے میں کس چوائس کو لوں اب اس مثال کو اگر آپ ذہن میں ابھی رکھیں تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں سے آپ واپس بی میں بھی آ سکتے ہیں یا سی میں بھی جا سکتے ہیں یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں آپ اسٹیٹ بی میں بیٹھ کے رینڈملی چوز کر لیں دو رستے ہیں میں ایک رینڈم نمبر جنریٹ کرتا ہوں اگر وہ رینڈم نمبر جو ہے وہ زیرو سے ون سے کم فائیو سے کم ہے یا پوائنٹ فائیو سے کم ہے اگر میں رینڈم نمبر جو ہیں زیرو اور ون کے درمیان جنریٹ کر رہا ہوں تو میں بی سے بی میں آ جاؤں گا اگر رینڈم نمبر جو ہے وہ پوائنٹ فائیو سے بڑا ہے تو میں سی میں چلا جاؤں گا ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا اصل میں ہم دیکھیں گے کہ فائنٹ اٹامٹون کے حوالے سے ہم نے کوشش کرنی ہے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ تک پہنچنے کی وہ کیسے یہاں پہ چونکہ ملٹیپل رستے ہیں تو دوسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹارٹ اسٹیٹ سے شروع ہو جہاں پہ دو رستے ملتے ہیں پہلے ایک رستے کو لو اور دیکھو وہ کہاں جاتا ہے اگر وہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ پہ نہیں گیا ایونچولی تو واپس آؤ اور دوبارہ دوسرے رستے پہ جا کے کوشش کرو اگر یہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ پہ پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل اٹامیٹون میں آپ اسٹارٹ اسٹیٹ سے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ تک پہنچ گئے میرا خیال ہے یہ باتیں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں جیسے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں تو آئیے اب ہم اپنی کاروائی جو لیکسیکل انالیسس کے حوالے سے ہے اس کی جانب چلتے ہیں ذرا تیزی سے اور یہاں پہ یہی کہ نان ڈیٹرمنسٹک فائنٹ اٹامیٹون کیا ہے اور ڈیٹرمنسٹک فائنٹ اٹامیٹون کیا ہے اس کی ہم ایک لحاظ سے ذرا سا سر سا جائزہ لے رہے ہیں ڈیفینیشنز اور ایک دو مثال کے ساتھ اب یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ N F A can choose whether to make epsilon moves which of the multiple transition input یہ بات میں نے کہی ہے کہ کیونکہ این ایف اے میں ایپسلون مووز بھی ہو سکتی ہیں اور ملٹیپل ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں ایپسلان مووز میں یہی ہے کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں یا نہ جائیں یہ آپ کی این ایف اے کی مرضی تو میں نہیں کہوں گا لیکن کاروائی کے لحاظ سے یہ اس کے پاس چوائس ہے اور ابھی جو میں نے بات کی کہ اگر ملٹیپل ٹرانزیکشنز ہیں تو ان میں سے ایک کو لے لیں یا دوسری کو بھی لے سکتے ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اب N F A can get into multiple states that is true rule N F A accept can get in final state یہ بات میں نے مثال کے ذریعے آپ کو کہی تھی کہ این ایف اے میں چونکہ ملٹیپل رستے بھی ہیں اور ای ایپسلان ٹرانزیکشنس بھی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اسٹارٹ اسٹیٹ سے شروع ہو کے ایگزیکٹلی exactly چند ایک ٹرانزیکشنس کو ان پٹ لے کے ٹریورس کرتے ہوئے ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں پہنچ جائیں گے چانسز ہے کہ آپ این ایف اے میں ان پٹ کو لے کے ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ آپ لوپ میں پھنس جاتے ہیں یا ایکسیپٹنگ اسٹیٹ تک پہنچ نہیں پاتے لیکن یاد ہے وہ جو ایکسیپٹر والی بات اس حوالے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم این ایف اے بناتے ہیں اور ایکچولی ہم بنائیں گے ریگولر ایکسپریشن سے اور وہ این ایف اے اس طرح ہے کہ وی کین یہ کین کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ شیورٹی نہیں لیکن اگر یہ پاسبل ہے کہ ہم فائنل اسٹیٹ میں پہنچ جائیں تو پھر وہ ایکسیپٹر جو ہے وہ یس yes آنسر کرے گا یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک فائنٹ ڈیٹرمنسون کی بات ہے ڈی ایف اے یہاں پہ اب کیا ہوگا ہر اسٹیٹ سے ون ٹرانزیشن پٹ پر اسٹیٹ یعنی ایک اسٹیٹ میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی ان پٹ پہ آپ ایک اور اسٹیٹ پہ جا سکیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ان پٹ کیریکٹر پہ آپ ملٹیپل اسٹیٹس میں جا سکیں اور دوسری یہ بات کہ اس میں ایپسلان مووز نہیں ہوگی اور جہاں تک ٹرانزیکشنز کا تعلق اور ایکسیپٹنگ کا تعلق ہے اگر آپ اس کو ایکسیکیوٹ کریں تو a D F A can take only one path through the state state diagram یا اسٹیٹ گراف اور it is completely determined by the input جو کہ پٹ اسٹرنگ آپ نے uh, اس اٹامیٹون کو دیا ہے یہ تو وہ دو ٹائپس ہیں این ایف اے اور ڈی ایف اے اب ہم یہ دونوں کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کا مقصد کیا ہے فی الحال تو ابھی جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے ساری تھیوریٹیکل باتیں ہو رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں کس رول میں اور اسٹیج کے حوالے سے لیکسیکل انالیسس جنریٹر کے حوالے سے یہ کہاں پہ آتے ہیں اصل میں ہوگا یہ کہ ہم ریگولر ایکسپریشنس کو لے کے پہلے اسے این ایف اے بنائیں گے اور اس سے پھر ہم ڈی ایف اے بنائیں گے یہ میں اب آگے جو کاروائی ہونی ہے اس کے سلسلے میں ابھی سے آپ کو بتاتا چلوں البتہ ایک دو تھیوریٹیکل باتیں N F A D F A recognize the same set of languages regular languages ہمارے کیس میں تو یہ نہیں ہے کہ این ایف اے اگر ہم بنائے ایک لینگویج کا اور اس کا کورسپونڈنگ ڈی ایف اے اگر ہم بنا پاتے ہیں تو all of a sudden D F A جو ہے وہ کوئی اور ہی لینگویج ریکگنائز کرنے لگ پڑے اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے یہ جو این ایف اے سے ڈی ایف اے بنایا ہے یا ان دونوں کو بنانے میں کوئی غلطی کر دی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے however D F A are easier to implement اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ they are easy to design and easy to to create میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بنا پاتے ہیں تو they are easy to implement اور امپلیمنٹیشن میں اس کی جو ڈیٹا اسٹرکچرس کے حوالے سے بھی اور ایکچوئل اس کی ایکسیکیوشن کے حوالے سے بھی and for a given language the N F A can be simpler than D F A and D F A can be exponentially larger than N F A اب یہ باتیں ابھی فی الحال میں اس طرح نہیں کہہ سکتا یہ مثال ہے ایک ہی سلائڈ میں دیکھو اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ این ایف اے سمپلر کیوں ہے اور ڈی ایف اے جو ہے وہ ایکسپنینشلی لارجر کیوں ہے یہ جو کیریکٹرسٹکس ہیں یہ ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہو جائیں گے جو بات ہمیں اس طرف لے کے آئی ہے وہ آپ یہ دیکھ لیجیے N F As are the key to automating the regular expression to D F A construction دیکھا میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم یہ سارا پروسیس آٹومیٹ کرنا چاہتے ہیں اس آٹومیشن کے کیا فوائد ہیں وہ کہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ یہ باتیں ساری بعد میں یہاں ہو جائیں گی لیکن ابھی فوری طور پہ یہ دیکھیے ہم جس چیز کو لے کے چلے ہیں کہ ہم نے اسکینرز بنانے ہیں آٹومیٹکلی اس کے لیے ہم نے سوچا کہ ریگولر ایکسپریشنز استعمال کریں گے ریگولر ایکسپریشن سے ہم ٹوکنس کو ڈسکرائب کر دیں گے اور ہمیں اب ایک ایکسیپٹر چاہیے جس کو ہم ایک لینگویج دیں اور ایک اگر اسٹرنگ دیں تو وہ ہمیں یس نو آنسر کرے یہ ایکسپٹر جو ہے آپ نے دیکھا ایک اٹومیٹون کی صورت میں ہوگا اور اگر ایسا ہے تو اس کو کیسے بنایا جائے گا یہ بات اب میں نے کہی کہ یہ طریقہ جو ہوگا جو ہم استعمال کریں گے اس میں اصل میں یہ این ایف فیز والا معاملہ ایک کی کے حیثیت رکھتا ہے اور کاروائی کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ میں یہ ابھی کہہ چکا ہوں کہ ہم ریگولر ایکسپریشن سے این ایف ایز بنائیں گے اور این ایف اے سے پھر ہم ڈی ایف اے کی جانب جائیں گے اور یہ ایک انتہائی فیمس الگردم ہے کمپائلر کے حوالے سے بھی اور لینگویجز کے حوالے سے تو آئیے اس سلائڈ پہ میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا ہوں یہ جو طریقہ ہے کہ ریگولر ایکسپریشن سے ایونچولی ڈی ایف اے بنانا یہ تھامسنس کنسٹرکشن کہلاتا ہے جو کہ 1968 کے ایک پیپر میں پبلش کیا تھا کین تھامسن نامی نام صاحب ہیں ان کے بارے میں ابھی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ کاروائی یہ ہے کہ build N N F A for each regular expression term combine N F with epsilon moves اور پھر اس میں ایک سب سیٹ کنسٹرکشن آتی ہے یہ میں نے بڑی تیزی سے آپ کو یہ سلائڈ اب دکھا دی اور پچھلی بھی کہ you build and minimize number of states in D F A یہ آٹومیشن کا وہ ایلگردم ہے جو کہ کین تھامسن نامی ایک صاحب ہیں ان سے منسوب ہے اور یہ پیپر 1968 میں کمیونیکیشن میں پبلش ہوا تھا کین تھامسن ایک کافی مشہور حیثیت ہیں اور زندہ ہیں ابھی آپ نے یونیکس آپریٹنگ سسٹم کا نام سنا ہے میں بھی استعمال بھی کیا ہے اور شاید آپ نے اس کی ہسٹری بھی پڑھی ہوگی کہ کس طرح دو تین حضرات تھے جنہوں نے یہ پورا operating system A T and T Bell Labs میں ارلی سیونٹیز میں بنایا تھا خیر وہ ایک کافی لمبی اور انتہائی انٹرسٹنگ کہانی ہے لیکن دو باتیں ایک یہ کہ یونیکس آپریٹنگ سسٹم کا ان جنرل کمپیوٹنگ کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے کئی کانسیپٹس جو آپ کو آپریٹنگ سسٹم میں اس کے ڈیزائن کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کی انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ یہ جو کمانڈ شیل اس میں ایڈیٹرز اور بقیہ جو چیزیں آپ کو ساری یونیکس میں ملتی نظر آئیں گی اور یونیکس اٹ سیلف کی جو اسٹڈی ہے وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے آپ شاید دوسرے کورسز میں یہ کور کر چکے ہیں ورنہ میری تجویز کہ آپ یہ ضرور ہسٹوریکل چیز پڑھیے کیونکہ جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سسٹم کی کمپیوٹنگ پہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے اس کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے کین تھامسن جو ہیں انہوں نے یہ الگریدم ڈیولپ کیا تھا یہ جو ریگولر ایکسپریشن سے پھر ڈی ایف اے بنانا اور تھامسن کنسٹرکشن یا سب سے کنسٹرکشن اس کو کہا جاتا ہے اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ یونیکس آپریٹنگ سسٹم میں ٹھیک ہے آپریٹنگ سسٹم تو تھا لیکن اس کی جو انوائرمنٹ تھی خاص طور پہ پروگرامنگ انوائرمنٹ اس میں دو ٹولز شامل کیے گئے تھے back in early seventies nineteen seventies اس میں ایک کا نام ہے لیکس اور دوسرے کا نام ہے یک اور یہ دونوں بائی بعد ہوئے ہم استعمال کریں گے اس کورس میں استعمال کریں گے اور آپ اپنے پروجیکٹس میں استعمال کریں گے وہ پرانی ورژن نہیں ان کی جو لیٹسٹ ورژن یا آج کل جیسے وہ چلتے ہیں یہ دونوں ٹولز نام سے لیکس تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کچھ لیکسیکل اینالائزر جنریٹر ہے یک جو ہے وہ اصل میں ایک پارسل جنریٹر ہے یک ابریویشن ہے yet another compiler compiler اب جیسے جیسے ہم یہ کورس پڑھیں گے اور سبسیکوینٹ میں بھی آپ اپنی پروفیشنل لائف میں دیکھیں گے کہ ان ٹولس نے بھی کمپیوٹنگ پہ خاص طور پہ کمپائلرز اور جہاں پہ بھی کمپائلر یا ٹرانسلیشن لائک ایکٹیویٹی کی ضرورت پیش آتی ہے ان دو ٹولس نے کافی کنٹریبیوشن کی ہے اس سے پارسرز بنانا لیکسیکل اینالائزرز بنانا صرف پروگرامنگ لینگویجز کے لیے نہیں کئی اور چیزوں کے لیے جہاں پہ آپ کو ایسی چیز درکار ہوتی ہے کہ ایک ان پٹ اسٹریم کو آپ نے ٹوکنائز کرنا ہوتا ہے ان ایسے کاموں کے لیے ان دو ٹولز نے بہت مدد دی ہے بے تحاشا لوگوں کو بے تحاشا ایپلیکیشنز ڈیولپ کرنے میں لیکس میں یہ چیز یہ الگریدم استعمال کیا جو کہ کین تھامسن جو یونیکس کے اوریجنل کریٹرز میں شامل ہیں انہوں نے یہ ڈیولپ کیا تھا ہم یہ کرتے ہیں کہ اب جیسے کہ میں نے عرض کیا ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے نہیں بلکہ الگردمک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ یہ الگردم کام کیسے کرتا ہے اور جو ذہن میں بات کہ ہم ریگولر ایکسپریشن سے ڈی ایف اے بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یاد رہے ہم نے وہ ایکسیپٹر جو بنانا ہے وہ ایونچولی ڈی ایف اے کے طور پہ کام کرے گا کیونکہ این ایف اے جو ہے اس کے ساتھ وہی مسئلہ کہ وہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایک سنگل سیٹ آف ٹرانزیکشن لے کے ون اینڈ اونلی پیتھ کے ذریعے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں لے جائے دوسرا آپ اس کاروائی میں یہ دیکھیں گے کہ ڈی ایف اے جب بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں تھوڑی سی اور کاروائی کرنی پڑتی ہے اس میں یہ ہاپ کرافٹ الگریدم ہے یہ استعمال ہوتا ہے ہاپ کرافٹ کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا ان یہ اٹامیٹا کی کتابوں میں اور کمپائلر تھیری میں ان کا کافی نام ہے خیر یہ وہ دو حضرات ہیں ابھی موجود ہیں ان کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ ضرور دیکھیے یہ ان لوگوں کی جیسے کہ میں نے عرض کیا بہت کانٹریبیوشن ہے and I think it's important کہ we recognise what they've done for computing in general over the years تو آئیے اب اس ایلگردم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جس کا نام Thompson subset construction algorithm ہے این ایف اے سے ڈی ایف اے بننا ہے اس کی ہم نے سمولیشن کرنی ہے اور اس کی نمبر آف اسٹیٹس ہم ہاپ کرافٹ سے ریڈیوس کریں گے جو کی آئیڈیا ہے وہ یہ ہے یعنی کہ اس الگریدم کا اور ٹائٹل میں دیکھیے پہلے ہم ریگولر ایکسپریشن سے این ایف اے بنائیں گے اور بعد میں این ایف اے سے پھر ہم ڈی ایف اے ایکسٹریکٹ کریں گے یا اس سے وہ بنائیں گے تو actually it's a two step process اور اگر بیچ میں ہاف کرافٹ کا بھی معاملہ لے آئیں تو اس میں پھر ڈی ایف اے کی اسٹیٹس کو ہم مینیمائز کریں گے لیکن پہلے یہ N F A pattern for each symbol and each operator تو کنسٹرکشن کیسے ہوگی یاد رہے کہ ہم نے ٹوکنس کو ڈسکرائب کیا ریگولر ایکسپریشنس کے ذریعے میں نے آپ کو وہ انٹیجر کی مثال دی تھی میں نے آئیڈینٹیفائر کی مثال دی تھی اسی طرح ہم فلوٹنگ پوائنٹ کی بھی مثال بنا سکتے ہیں یعنی کہ ڈسکرپشن ریگولر ایکسپریشنز کے حوالے سے کریں گے ہم یہ کہ ہر ریگولر ایکسپریشن کے جو پیٹرنز ہیں ان کے لیے ہم این ایف اے بنائیں گے اور پھر ان این ایف ایز کو ایک نہیں کئی ہوں گے ان کو ہم ایپسلون مووز کے ذریعے آپس میں جوڑ کے بڑے این ایف ایز بنائیں گے اور یہ وہ انڈکٹیو سٹیپ ہے کہ ایک این ایف اے بنایا اور ان دونوں کو پھر ایپسلان موو سے جوڑ کے آپ نے ایک اور بڑا این ایف اے بنایا جو کہ بعد میں پھر ایپسلان مووز کے ذریعے کسی اور این ایف اے کے ساتھ جڑ جائے گا اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے یعنی کہ یہ جو این ایف اے بنانا اور پھر اس کو یا دو این ایف اے کو جوڑنا فرض کریں آپ کے پاس ایک ریگولر ایکسپریشن ہے اے اب یہاں پہ یہ الفابیٹ کا ایک کیریکٹر ہے اے سمپلی اے یاد ہے ریگولر ایکسپریشنز میں میں نے کہا تھا کہ ایک single character is a regular expression اکیلا یہاں پہ اس کا جو این ایف اے ہے یہ میں نے اوپر شو کیا ہے کہ اس طرح آپ دو اسٹیٹس بنائیں اس میں سے ایک کو فرض کریں نمبر دے دیں ایس زیرو اور جو دوسری ہے اس کو ایکسیپٹنگ اسٹیٹ کہہ دیں یعنی کہ اگر میں ایس زیرو میں بیٹھا ہوں اور مجھے اے ملتا ہے تو میں ایس ون میں جا کے ایکسیپٹ کر لوں گا ایک لحاظ سے یہ ٹامیٹون تو فوراً سمجھ آ گیا اب فرض کریں میرے پاس اے بی ہے ریگولر ایکسپریشن یعنی کہ A followed by character B اس کے لیے کیا کہ میں نے ایس زیرو سے ایس ون اے کے لیے بنایا اور ایس تھری سے ایس فور میں نے بی ٹرانزیکشن پہ بنایا اور دیکھیے درمیان میں میں نے ایپسلون سے ان دونوں این ایف ایز کو جوڑ دیا اگر اس کو تفصیل دیکھیں تو ذرا اب ان سلائڈس کی جانب دیکھیے جہاں پہ اب یہ اسٹیپس میں آپ کو ایکچولی کر کے دکھاتا ہوں شاید اس سے یہ زیادہ واضح ہو جائے گی بات ایونچولی میں اے بی کا بنانا چاہتا ہوں این ایف اے اس میں سب سے پہلے میں اے کا بناتا ہوں جو کہ سمپلی دو اسٹیٹس ایس زیرو سے ایس ون اور ٹرانزیشن آن اے اور S one accepting state B کے لیے میں بناتا ہوں ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ لیکن لیکن میں نے نمبرنگ جو ہے وہ ذرا مختلف استعمال کی ہے کیونکہ میری اسٹیٹس جو ہیں این ایف اے میں ہوں گی تو وہ یونیک یعنی کہ ان کی نمبرنگ یونیک ہوگی ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ جانے کے لیے میرے پاس ایکچولی ایک ان پٹ پہ نہ صرف ایک رستہ ہے بلکہ زیادہ رستے ہو سکتے ہیں جس سے میں مختلف اسٹیٹس میں جا سکتا ہوں یہ بات ابھی ہم کور کر چکے ہیں یہاں پہ میں نے این ایف اے بنایا اے کے لیے این ایف اے بنایا بی کے لیے اے اور بی ریگولر ایکسپریشنز ہیں مائنڈ یو ٹھیک ہے وہ ایک کیریکٹر ہیں الفابیٹ کا لیکن ایک ریگولر ایکسپریشن ایک سنگل کیریکٹر بی ہو سکتا ہے ان دو این ایف ایز کو میں نے اب سائڈ بائی سائڈ اس طرح شو کیا ہے کہ پریسیڈنس میں دیکھیے میرا ریگولر ایکسپریشن ہے اے بی اے پہلے ہے بی بعد میں ہے اے کا این ایف اے میں نے لیفٹ پہ رکھا بی کا این ایف اے میں نے رائٹ پہ رکھا اب ان دونوں کو لے کے میں ایپسلان موو سے جوڑ دیتا ہوں اور یہ اب سارا جس میں S zero S one S three S four اور ٹرانزیکشنز ہیں اے اور ایپسلان ٹرانزیکشن ہے اور ٹرانزیکشن آن بی ہے یہ میرا اب اے بی جو ریگولر ایکسپریشن ہے یعنی کہ دو کیریکٹرز اگر اکٹھے آ جائیں اے بی تو یہ اس کے لیے یہ ریگولر یہ این ایف اے بن گیا اے بی کی جو مثال ہے اس کو ذرا اس طرح بھی دیکھ لیجئے کہ کی ورڈ ایف لیں آپ یہ بھی دو کیریکٹر سے بنتا ہے آئی اور ایف اگر میں ایک فائنائٹ ایٹ بنانا چاہوں جو کہ آئی اور ایف کو ریکگنائز کرے تو وہ کیسے کام کرے گا آپ یہ خود ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ایک اسٹیٹ میں جاؤ وہاں پہ اگر آئی ملتا ہے تو ایک اور اسٹیٹ میں جاؤ اور اگر ایف ملتا ہے تو ایک ایکسپٹنگ اسٹیٹ میں چلے جاؤ لیکن جہاں یہاں پہ آئی ایک ریگولر ایکسپریشن ہے ایف ایک اور ریگولر ایکسپریشن ہے اور ان دونوں کو میں نے کیا لفظ تھا کنکیٹنیٹ جوڑا ہے آپس میں اور پریسیڈنس کیا ہے کہ ایف میں آئے پہلے ہے ایف بعد میں ہے تو اب یہاں پہ وہ ناتا جڑتا ہے کہ کس طرح آپ ٹوکنس جو ہیں ان کو ریگولر ایکسپریشنس کے ذریعے ڈسکرائب کرتے ہیں کنکیٹنیشن بھی ہے لیکن یاد ہے اس میں ہم نے وہ اور والا معاملہ بھی کیا تھا وہ ایسٹرس والا آر اسٹار یا R plus R question mark پھر ہم نے وہ بریکٹس استعمال کی تھی تو یہ وہ سارے ریگولر ایکسپریشنز ہیں جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے ہم مثالیں ان کی زیادہ نہیں ابھی تک کر پائے لیکن نظر سے یہ گزر چکے ہیں تو آئیے اگر آپ نے اے بی کو اب تھوڑا سمجھ لیا تو بکیا جو ریگولر ایکسپریشنز ہم ابھی تک دیکھ چکے ہیں دیکھتے ہیں ان کا این ایف اے کیسے بناتے ہیں یہ میں نے اب آپ کو این ایف اے دکھایا ہے اے اور بی کا یعنی آپ کے پاس اگر ریگولر ایکسپریشن کی یہ جو فارم ہے جس میں اے ہو سکتا ہے یا بی ہو سکتا ہے یہاں پہ اب یاد رہے اے اور بی کا مطلب کیریکٹرز اے اور کیریکٹر بی اس لینگویج کے تو سمجھیں کہ اگر اس اس لینگویج کے جو الفابیٹس ہیں وہ صرف اے بی ہیں تو اے اور بی یہ وہ ریگولر ایکسپریشن ہے جس کے ذریعے آپ اسٹرنگز اے یا اسٹرنگ بی بنا سکتے ہیں یعنی کہ اے اور بی یہ اس کا این ایف اے ہے فائنل جس میں آپ دیکھ رہے ہیں چھ اسٹیٹس ہیں اور ٹرانزیکشنز ہیں لیکن بجائے اس کو اس طرح مکمل طور پہ دیکھنے کے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا کیسے تھا ذہن میں رہے کہ ہم این ایف اے بنا رہے ہیں ریگولر ایکسپریشن اے اور بی کے لیے اور یہ بھی میں کہتا چلوں ضروری نہیں کہ یہ صرف اے اور بی کے لیے ہے یہ سی اور ڈی کے لیے بھی ہو سکتا ہے ایکس اور وائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے as long as there are two characters جو کہ اس لینگویج کے الفابیٹ ہیں الفابیٹ میں شامل ہیں انڈیویجلی کیا ہوا سب سے پہلے N F A for A A جو ہے وہ ایس ون سے ایس ٹو ہمیں لے کے جا رہا ہے اور ابھی میں نے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ نہیں لگائی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا ریگولر ایکسپریشن جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ تو تب آئے گی جب میں اے اور بی کو ریکگنائز کروں گا یہ ہوا N F A for A یہ ہوا N F A for B میں نے اب دو اسٹیٹس استعمال کی ہیں مختلف ایس ون ایس ٹو اور ایس تھری اور ایس فور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے میں اسٹیٹس اپنی یونیک چاہتا ہوں نمبرنگ کے حساب سے یہ دونوں کو اب میں ایپسلون موو سے جوڑوں گا لیکن ذرا کاروائی دیکھیے اے کا این ایف اے اوپر ہے بی کا این ایف اے نیچے ہے لیکن صرف ایک ایپسلان موو سے نہیں ان کو میں نے جوڑا بلکہ یہاں پہ چار ایپسلان مووز ہیں اور ان کی ترتیب یوں کہ شروع میں ایس زیرو میں نے لگائی اور آخر میں میں نے ایک ایکسیپٹنگ اسٹیٹ لگائی ایس فائیو اور ایپسلان موو پہ میں ایس زیرو سے ایس ون بھی جا سکتا ہوں اور ایس تھری بھی جا سکتا ہوں اور ایس ٹو پہ میں ایپسلان موو سے ایس فائیو میں جا سکتا ہوں اور اسی طرح ایس فور سے میرا خیال ہے یہاں پہ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ایپسلان مووز کا مقصد کیا ہے یہ جو اور کنڈیشن ہے ایک لحاظ سے ایس زیرو میں آپ کو یہ ڈسائڈ یا اس فائنٹ اٹومیٹون کو چلانے میں مدد دیتی ہے کہ ایس زیرو سے اگر مجھے اے ملتا ہے تو میں اوپر والے اٹومیٹون میں جانا چاہتا ہوں اگر مجھے بی ملتا ہے تو میں نیچے والے میں آنا چاہتا ہوں اٹس ادھر اور اور اسی طرح جب میں آخر میں پہنچ جاتا ہوں اے یا بی کو تو میں دونوں صورتوں میں اپنی ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں آنا چاہتا ہوں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب ہم جو کمپلیکس ریگولر ایکسپریشنز ہیں ان کی جانب چل پڑے ہیں اور یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہم این ایف اے انڈکٹیولی بنائیں گے یہ وہ انڈکٹیو کنسٹرکشن ہے اور وہ کنسٹرکشن کیسے ہو رہی ہے یہ ہم وہ ایپسلان مووز جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں این ایف اے میں ایپسلان مووز الاؤڈ ہیں اب میں کیا کر رہا ہوں کہ سمپل ریگولر ایکسپریشنس کے میں این ایف ایز بناتا ہوں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا اے اور بی کا میں نے بنایا اور پھر جب اے اور بی جو کہ ذرا کمپلیکس ہے اس کا جو میں نے این ایف اے بنایا وہ میں نے دو این ایف ایز کو ایپسلان مووز کو کو استعمال کر کے ایک لارجر این ایف اے بنا لیا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں نے اور کمپلیکسٹی ایڈ کرنی ہے تو سمپلی این ایف ایز بناؤ اور ان کو این ایف ایز ان کو ایپسلان موو سے میں آپ اس میں جوڑنا شروع کر دوں اور ایسا ہی ہوگا آئیے یہ جو بکیا اب ریگولر ایکسپریشنز ہم نے دیکھے تھے ان کو بھی دیکھ لیں این ایف اے کنسٹرکشن کے حوالے سے یہ اب آپ کے سامنے ہے N F A for A star یعنی کہ ایک کیریکٹر جو لینگویج کا ہے اے اگر اس کے زیرو یا مور اکرنسز ہوں تو اس کا این ایف اے کیا ہوگا ابھی آپ اس این ایف اے کو چلانے کی فی الحال کوشش نہ کریں کہ اگر میرے پاس ملٹیپل ایز ہوں تو یہ کیسے اپنی ٹرانزیکشنس کرتا ہے اور کس طرح میں اسٹارٹ سے ایکسیپٹنگ اسٹیٹ میں پہنچوں گا فی الحال ہم اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کو پیس بائی پیس دیکھتے ہیں کہ یہ انڈکٹیولی کیسے بنا تھا ذہن میں رہے کہ ہم اے اسٹار کا بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے کاروائی شروع ہوئی جو اس کا سمپلسٹ ایلیمنٹ ہے اے اے کا ہم دیکھ چکے ہیں این ایف اے سمپلی دو اسٹیٹس کو آپ اے ٹرانزیکشن سے جوڑ دیں وہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے نمبرنگ کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایس زیرو سے ہمیشہ شروع نہیں کرتا اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ کیوں کیونکہ میں نے اس کے شروع میں اور آخر میں بعض کا اسٹیٹس لگانی ہوتی ہیں تو مناسب یہ ہے کہ میں نمبرنگ جو ہے اس طرح رکھوں جو کہ ترتیب میں اوور آل جو این ایف اے بنے گا اس کے لیے مناسب ہے یہ ہے اب اے اسٹار کا ایک دم یہاں پہ دو ایڈیشنل اسٹیٹس آئی ہیں ایس زیرو اور ایس فور اور ان کا لنکیج بھی دیکھ لیجئے لیکن دیکھیے کہ یہاں پہ چار ایپسلون مووز آ گئی ہیں اور وہ اس طرح ایس زیرو سے ایس ون میں ایک ایپسلون موو ہے اور ایس زیرو سے ایس فور جو ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے وہاں تک ایپسلون موو ہے ایس ٹو سے واپس ایس ون میں ایک ایپسلون موو ہے اور پھر ایس ٹو سے ایس فور میں ایک ایپسلان موو ہے اور یہ ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ہے تو یہاں پہ اب یہ اے اسٹار والی بات بنتی ہے کہ یہ جو ایس ٹو سے ایس ون سائیکل ہے اصل میں اس کے ذریعے ہم اے کو کنزیوم کرتے جائیں گے کہ ہم ایس ٹو میں جائیں گے ایس ون میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اے کو لے کے یہ ان پٹ کنزیوم کی اور ایس ٹو میں چلے گئے اور ایپسلون موو کر کے واپس ایس ون میں آ گئے پھر ایک اور اے آیا اس کو کنزیوم کیا پھر ایس ٹو میں چلے گئے پھر ایپسلون لے کے واپس آ گئے تو اس طرح جتنے مرضی ایز آ جائیں یہ اٹامیٹون ہمیں نان ڈٹرمنسٹک اٹامیٹون جس میں یہ ایپسلان مووز ہیں ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم اے اسٹار کو کنسیوم کر لیں اور فرض کریں جب ہمارا دل کیا یا جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم فائنل اسٹیٹ میں چلے جائیں تو ایس ٹو سے پھر ہم ایس فور ایپسلان موو کے ذریعے جا سکتے ہیں تو یہ ہوا اے اسٹار کا اب ایک ذرا کمپلیکس ایگزامپل دیکھیے یہ ہے N F A for the regular expression A parentheses B or C star اب اگر میں آپ کو یہ ریگولر ایکسپریشن دوں تو کیا آپ اس سے جانچ سکتے ہیں کہ یہ کون سے ورڈس بناتا ہے لینگویج کے ورڈس ہوں گے A followed by either zero or more occurrences of B or zero or more occurrences آف سی یعنی کہ اے فالوڈ بائی نتھنگ اور اے فالوڈ بائی بی اور اے بی بی اور اے بی بی بی اور اس طرح بیز کی لائن لگ پڑتی ہے یا اے فالوڈ بائی زیرو اور مور اکرنس آف سی اب یہاں پہ دیکھیے کتنی زیادہ اسٹیٹس آ گئی ہیں لیکن اگر ہم انڈکٹیولی دیکھیں تو ایکچولی یہ این ایف اے بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں تو آئیے یہ جو ہے اب regular expression A parentheses B or C star اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ فائنل کیسے بنایا تھا اگین وہ پیس بائی پیس سب سے پہلے اے کے لیے وہ میں نے بنایا ایس زیرو سے ایس ون اور اے پہ ٹرانزیکشن پھر میں نے بی اور سی کے لیے بنائے اور اب میرے پاس یہ تینوں آ گئے اے کا بی کا ایس فور سے ایس فائیو اور ایس سکس کا ایس سیون سی پہ یہ میرے پاس تین F As N F As ہیں ان کو اب میں جوڑتا ہوں لیکن جو ابھی ابھی میں نے کنسٹرکشنس کی ہیں اس میں میں اب بی اور سی جو ہے وہ نیکسٹ بناتا ہوں اور وہ یوں یہاں پہ اب میرے پاس اے اور بی اور سی کا آ گیا یہ بی اور سی کا جو ہے یہ ابھی ابھی ہم نے کور کیا ہے کہ کس طرح بی اور سی کے این ایف ایز کو آپ ایس تھری اور ایس ایٹ اور ایفسولون مووز لگا کے آپ اس میں جوڑ دیتے ہیں تو فی الحال میرے پاس اے اور بی اور سی جو ہے اس کے یہ دونوں جو این ایف ایز ہیں میرے پاس آ گئے ابھی میں ان کو جوڑوں گا نہیں کیونکہ یاد ہے اس میں ہم نے اے اور پھر پرنتس میں بی اور سی اسٹار تو نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ بی اور سی اس کو اب میں ایک سنگل ریگولر ایکسپریشن سمجھ کے in a sense R star کرتا ہوں اور وہ یوں کہ دیکھیے میں نے بی اور سی کو as a single N F A لے کے اس میں میں نے ایس ٹو اور ایس نائن کو لگایا ہے اور یہاں پہ دیکھیے وہی ٹرانزیکشنس ہیں جو کہ اے اور بی کی میں نے ابھی آپ کے سامنے جو دکھائی یا اے اسٹار کی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اب وہ اے اسٹار اصل میں اے یہاں پہ اب سنگل نہیں یہاں پہ بی اور سی اسٹار ہے لیکن ایسا کوئی نہیں مسئلہ میں نے سمپلی وہ ایپسلان ٹرانزیکشنز ایس ٹو سے ایس نائن ایس ٹو سے ایس تھری ایس ایٹ سے ایس تھری یہ دیکھیے میں نے ایس فائیو سے ایس فور نہیں کیا بلکہ یہ بی اور سی اسٹار ہے اس لیے بی اور سی کے جو انیشل اور آخری ہیں ایس تھری اور ایس ایٹ ان کے درمیان میں نے یا ایس ایٹ سے ایس تھری میں نے ٹرانزیکشن رکھی ہے تو اب اس وقت میرے پاس دو این ایف ایز ہیں ایک سمپل سا جو ایس زیرو سے ایس ون جا رہا ہے اور دوسرا جو کہ بی اور سی اسٹار کو میرے لیے اٹامٹون اس کا میرے سامنے اب آ گیا ایک اب فائنل اسٹیپ رہ گیا جو کہ ان دونوں کو جوڑنا ہے وہ بڑی سمپل سی بات ہے دیکھیے کنیکشن کہاں پہ اپیئر ہوتا ہے اور وہ ہے ایس ون سے ایس ٹو اب یہاں پہ یہ پورا این ایف اے بن گیا ہے لیکن کس کے لیے اس ریگولر ایکسپریشن کے لیے اے بی اور سی اسٹار لیکن دیکھیے کہ کس طرح ہم نے سمپل جو تھے این ایف ایز ان کو آپس میں جوڑ کے انڈکٹیولی یہ وہ انڈکٹیو اسٹیپ ہے کہ چھوٹے ایلیمنٹ سے ہم نیکسٹ بڑے ایلیمنٹس بناتے ہیں پھر ان سے اور بڑے ایلیمنٹس بناتے ہیں اور ان ایلیمنٹس کو ہم این ایف ایز کو ہم آپس میں جوڑتے جاتے ہیں تب تک کہ ہمارے پاس وہ فائنل کنسٹرکشن سامنے آ جاتی ہے اور یوں بقیہ جو ریگولر ایکسپریشنز ہیں ان کو بھی ہم اسی طرح این ایف ایز کی فارم میں لا سکتے ہیں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو سمپل کنسٹرکشنز ہیں اے بی اے اور بی اے اینڈ بی یا اے اسٹار یا اے پلس لے لیں جو کہ ایکچولی اے اے اسٹار ہے اٹ ٹرنز آؤٹ کہ ان سمپل ریگولر ایکسپریشنس کی بنا پہ ہم جو اکثریت ہے ٹوکنس کی جو ہمیں پروگرامنگ لینگویجز میں ملتے ہیں یا ایسی پروگرامنگ ایپلیکیشنز جس میں ہم نے ان پٹ کو ٹوکنائز کرنا ہوتا ہے وہ ہم ان ریگولر ایکسپریشنز کے ذریعے بڑے اطمینان سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک ٹینجنٹ کہ میں اب تک ٹوکنائزنگ کی بات پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے کر رہا ہوں لیکن لیٹلی میں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ صرف پروگرامنگ لینگویجز میں ہو کئی اور ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو ٹوکنس بنانے پڑتے ہیں ذرا ڈیٹا بیس کے حوالے سے دیکھیے کہ اس میں وہ جو کوری لینگویج آپ استعمال کرتے ہیں select something from some table where اب اگر اس پوری اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو ایکچولی یہ جو ایس کیو ایل جو جو ڈیٹا بیس ایکسیکیوٹ کرتا ہے اس میں بھی ایک ایس کیو ایل پارسر ہے ایک ٹرانسلیٹر ہے وہ اس ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکٹلی exactly اسی طرح کے ایک اسکینر سے گزار کے پہلے اس کے حصے لیتا ہے جس میں وہ لفظ سلیکٹ کی ورڈ کے طور پہ اس کے بعد اس ٹیبل کے ایٹریبیوٹس جو آپ چاہتے ہیں اس کے بعد کی ورڈ فرام اور پھر ٹیبل نیمز جو کہ اگر کامن سیپریٹر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جوائن کنڈیشن ہے پھر ویئر ویئر کے بعد پھر ایکسپریشنز آ جاتے ہیں ایکسپریشنز میں پھر اس کے ایٹریبیوٹس استعمال ہوتے ہیں ایس کیو ایل پارسر کو بھی ایک ٹوکنائزر کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی ہی اسکیم استعمال کر کے آپ کی ایس کیو ایل کو پہلے ٹوکنائز کرتا ہے پھر اس کا پارسر آ کے چیک کرتا ہے کہ یہ پوری ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں پھر ہاں اس کی بقیہ کاروائی جو کہ کمپائلر کے حوالے سے تو نہیں لیکن ڈیٹا بیس کے حوالے سے کہ وہ کوری آپٹومائزیشن اسٹیج سے گزرتی ہے پھر اس کا ایک ایکسیکیوشن پلان بنتا ہے پھر وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہاں پہ اب ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ ٹوکنائزر والا معاملہ صرف پروگرامنگ لینگویجز میں نہیں ہوتا کئی اور ایپیشنس میں یہی چیز استعمال ہوتی ہے آپ ایچ ٹی ایم ایل کو دیکھ لیں آپ کا H T M L page جو براؤزر ہے وہ بھی ٹوکنائزر سے گزارتا ہے اس کو تاکہ اس کو پتا چلے کہ آپ کے H T M L page میں ایگزیکٹلی ہے کیا خیر یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آپ کو اسکینر یا اینالائزر جو لیکسیکل اینالائزر ہے اس کی اہمیت کا احساس ہو کہ اس کا معاملہ صرف پروگرامنگ لینگویجز تک محدود نہیں بلکہ اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں یا کتاب میں دیکھیں اس کی بڑی بڑی انٹرسٹنگ اپلیکیشنز ہیں یعنی کہ پروگرامنگ لینگویجز سے بھی ہٹ کے اس کی انٹرسٹنگ اپلیکیشنز ہیں خیر اب واپس آئیے ہم جو بات کر رہے تھے کہ پروگرامنگ لینگویج کے ٹوکنس کو ریکگنائز کرنے کے لیے این ایف ہم کیسے بنائیں گے ریگولر ایکسپریشنز کے حوالے سے اب یہ جو الگریدم ہے فی الحال ابھی ہم نے مکمل نہیں کیا the algorithm is call subset construction اور اس میں ہم ٹرانزیشن ٹیبل بنائیں گے or in the transition table of an NFA each entry is a set of states لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا این ایف اے میں مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ہم ایک یونیک پاتھ کے ذریعے اسٹارٹ سے اینڈ اسٹیٹ تک تو نہیں جا سکتے اس لیے ہم امپلیمنٹ این ایف اے نہیں کرتے این ایف اے بنا کے ہم ڈی ایف اے ایکچولی بناتے ہیں جس میں ٹرانزیکشن ٹیبل میں ایکچولی ایک سنگل اسٹیٹ ہمیشہ ہمیں ملتی ہے given a current state and the next input character اس پہ ہم ایک اور اسٹیٹ پہ جاتے ہیں یہ میں مثال کے ذریعے آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن جو اس الگریدم میں کاروائی ہوئی ہے اس کا پہلا اسٹیپ وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کسی حد تک پیش کیا کہ ریگولر ایکسپریشن سے پہلے این ایف اے بنائیں اور اب دیکھیں ٹائٹل ہے N F F A A to D construction یہاں پہ کین تھامسن کا اب الگریدم آتا ہے کہ جب آپ این ایف اے بنا لیتے ہیں اپنے ریگولر ایکسپریشنس کا تو اس کے بعد پھر اس کا ڈی ایف اے کیسے بناتے ہیں وہ کہلاتا ہے سب سیٹ کنسٹرکشن وہ کیا ہے The general idea behind NFA to DFA DFA construction is that each state corresponds to a set of NFA states. اب یہاں پہ چھوٹی سی بات کہ مثال میں ہم نے دیکھا یا این ایف اے کی یہ پراپرٹی ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ سے ایک ہی ان پٹ سمبل پہ ایکچولی کئی اسٹیٹس میں جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ایپسلان مووز بھی ہو سکتی ہیں اس کی بنا پہ بھی آپ بیٹھے بیٹھے ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں without consuming any input D F A میں ایسی حرکت نہیں ہوتی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ این ایف اے کی یہ جو ملٹیپل اسٹیٹس میں آپ ہو سکتے ہیں یہ ساری کی ساری ہم ایک کاروائی کے ذریعے اکٹھی کر دیتے ہیں into a single D F A state تو یہ جو سب سیٹ کنسٹرکشن ہے وہ یہ الگریدم یہی کرتا ہے کہ ان اے وے این ایف اے کی اسٹیٹس کو کسی طرح مرج کر کے ان کی سنگل اسٹیٹس بناتا جاتا ہے اب وہ کاروائی کیا ہے آئیے اب اس کی جانب چلتے ہیں اور کین تھامسن کا سب سیٹ کنسٹرکشن جو کہ ہمیں N F F A A سے ڈی بنا کے دے گا the D F A to keep track of all possible states the N F A can be in after reading each input symbol اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے بات یہی ہے کہ این ایف اے میں میں چونکہ آپ ایک اسٹیٹ بیٹھے ہیں آپ کے پاس ایک ان پٹ سمبل آیا اس کے بیسس پہ آپ ملٹیپل اسٹیٹس میں جا سکتے ہیں یاد ہے زیرو ون ون والی مثال یا بقیہ مثالیں جو کہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہیں ڈی ایف اے جو ہے وہ ان تمام اسٹیٹس کا حساب رکھے گی کہ ایک این ایف اے جو ہے ایک ان پٹ سمبل پہ کن کن اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے and we will use the following operations یہ اب الگریدھم کے حوالے سے ہے کہ ہمیں ایک لحاظ سے چند فنکشنز کہہ لیں ان کی ضرورت ہوگی چند پروسیجرس کہہ لیں فی الحال ہم الگریدمک نوٹیشن استعمال کریں گے جہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ ایک سی پلس پلس فنکشن ہے ایونچولی ٹھیک ہے یہ بن جائے گی لیکن فی الحال ہمیں یہ آپریشن چاہیے ایک operation call E closure epsilon closure یہ کلوجر الگردم یا کلوجر فنکشن ہے اس کو میں ایک سیٹ آف اسٹیٹس ٹی دیتا ہوں تو وہ یہ کرتا ہے کہ it returns set of N F A states reachable from سن some N F A state S in T on epsilon transactions alone فی الحال آپ اس کی ڈیفینیشن سامنے رکھیے یہ کیسے استعمال ہوگا یہ ابھی اگزامپل جب ہم کریں گے تو آپ کو صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی روٹین یا یہ جو آپریشن ہے کوئی اتنا مشکل نہیں سمپلی یہ کہ اگر آپ ایک N F A state S میں بیٹھے ہیں تو ایپسلان مووز کے ذریعے ایس سے آپ جن جن اسٹیٹس میں جا سکتے ہیں ای کلوجر آپ کو وہ اسٹیٹس بتائے گی دوسرا آپریشن ہم استعمال کریں گے موو سی کاما اے اور یہ کیا کرتا ہے کہ ملا تو آپ کسی اور اسٹیٹ میں چلے جائیں گے تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں جو کہ ٹی کی اسٹیٹس میں سے آپ کو ان پٹ اے پہ لے کے جاتی ہے یہ وہ فنکشن ہمیں بتا دے گی کہ وہ کون سی اسٹیٹس ہیں یعنی کہ وہ ٹرانزیکشن ہمیں پتہ چل جائیں گی تو دو آپریشن کلوجر اور موو کاما اے ان کی ذرا آرگیومنٹس ذرا ایک دفعہ غور سے دیکھ لیجئے دوبارہ میں دکھاتا ہوں ای e کلوجر کی آرگیومنٹ سیٹ آف اسٹیٹس ہے اور اس نے مجھے states states set of return کرنا ہے اسی طرح موو کی دو آرگیومنٹس ہیں اس کو میں سیٹ آف اسٹیٹس ٹی دوں گا اور ان پٹ سمبل اے دوں گا یہ دو آرگیومنٹس لے کے یہ مجھے آگے سیٹ آف اسٹیٹس دے گا جو کہ ریچبل ہیں from states in T on input a اب اگین جب ہم یہ مثال کریں گے تو میرا خیال ہے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ فنکشن کیا کر رہی ہے before it sees the first input symbol set F S not what is that state of the دوبارہ دہراتا ہوں before it sees the first input یعنی کہ آپ نے ان پٹریم کا پہلا کیریکٹر بی نہیں ابھی دیکھا این ایف اے جو ہے it can be any of the states اب یہاں پہ این ایف اے کی بات ہو رہی ہے تو ذہن میں وہ لیکچر والی بات نہ رہے کہ وہاں پہ یاد ہے ہم نے جو کلاس بنائی تھی اس کا کنسٹرکٹر پہلا ان پٹ کیریکٹر لے لیتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ جو ریڈ آئی ڈی یا ریڈ نمبر یا وہ جو بکیا فنکشنز تھی وہ اپنی کاروائی کر سکتی تھی یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ایک این ایف اے کو سوچیے کہ اس کی ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہے اور ملٹیپل اس میں ایکسیپٹنگ اسٹیٹس ہو سکتی ہیں اور یہ این ایف اے ہم نے کنسٹرکشن یہ جو بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی مختلف ریگولر ایکسپریشنس کی اس اس کو استعمال کر کے ہم نے بنایا تھا اب اس این ایف اے میں بھی ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح اے اور بی یا ایون اے اسٹار جو تھا اس میں اسٹارٹ اسٹیٹ سے ایپسلون مووز ہیں یعنی کہ بغیر کوئی ان پٹ کنزیوم کیے میں ایک اسٹیٹ سے اس کیس میں اسٹارٹ اسٹیٹ سے اور اسٹیٹس میں جا سکتا ہوں ملٹیپل اسٹیٹس میں یہ نہیں کہ میں اسٹارٹ اسٹیٹ سے ایپسلان موو کے ذریعے صرف ایک اور اسٹیٹ میں جاؤں گا میں ملٹیپل اسٹیٹس میں جا سکتا ہوں اور یہ جو ای کلوجر ہے ایس زیرو کا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہلے سب سے وہ اسٹیٹس بتاؤ جو کہ میں اسٹارٹ اسٹیٹ سے صرف ایپسلان مووز کو لے کے جا سکتا ہوں اب اگین جب تک اس چیز کی مثال سامنے آئے میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا مثال جب ہم کور کریں گے جس کا وقت آج نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ بات کافی سامنے آ جائے گی کہ یہ ای کر کے رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بالکل لگے گا جیسے ایک سمپل میکینیکل سا پروسیجر ہے اس کو جتنا بڑا مرضی این ایف اے دے دو یہ بڑے اطمینان سے یہ ای کلوجر یا موو والا معاملہ اس پہ ہو سکتا ہے اب چونکہ آج کا لیکچر کا وقت ختم ہو رہا ہے ہم یہ الگردم آج تو مکمل نہیں کر رہے میری تجویز کہ آپ کتاب میں اس الگردم کو پڑھیے یہ موجود ہے اس کی تفصیل بھی دیکھ لیجئے انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس الگردم کو بھی کور کریں گے جو کہ ایکچولی اتنا زیادہ نہیں اور پھر ہم اس کی مثال بھی دیکھیں گے اگلے لیکچر تک خدا حافظ